متعلق اور اس پر کل جو بارہ چودہ سوالات کیے ہیں ان میں سے پہلے سوال اور اس کا جواب دینا ہے سوال پہلا یہ ہے کہ سود کی حقیقت کیا ہے اس کی تعریف کیا ہے اور اس کی حرمت کی وجہ کیا ہے یہ کسی حد تک تھوڑی سی بات سود کی حرمت پر بتا بھی دی تھی سود کی حرمت قرآن و حدیث میں سراہتاً ثابت ہے اس سے ایک اعتبار بھی ایک اعتبار رہی ہے فرمایا آمنتق اللہ وزر ما بقی من الربا ان کن مؤمنین اے ایمان والو اللہ سے ڈرو سودی لین دین سے بچو اگر تمہارے پاس ایمان ہے تو سودی لین دین سے بچو پھر لم تفعلوا اور اگر تم سودی لین دین سے باز نہیں آتے ہو تو سنو فن ضرور بے ہر اللہ و رسول تم اعلان سن لو جنگ کا اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ تم اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ لڑائی کر رہے ہو اگر سودی لین دین کر رہے سود ربا اس کی تعریف یہ ہے کہ جو میں نے بتایا تھا نقد پر یا اجناس پر اضافہ لینا یہ سود ہے جس کو عربی یا شرع اصطلاح میں کہتے ہیں رب الفضل اور رب النسیہ ربا ان اور ربا التفاضل ربا نسی یہ ہوتا ہے کہ کسی سے پیسے لیے قرض دو مہینے تین مہینے سال بعد یہ پیسے آپ کو واپس کروں گا اس پر اتنے زیادہ دوں گا یہ ربت تفاضل اضافے کے ساتھ بچیوں کہ معاملہ بہتر کر رہا ہے بے و شرا کر رہا ہے لیکن ابھی مجلس عقد میں ایک شخص پیسے دے رہا ہے دوسرا نہیں دے رہا تو دوسرا پھر کبھی دے گا پیسے اس کو ربا انسیہ یعنی ادھار والا سود کہتے ہیں ربا التفاضل میں ادھار نہیں ہوتا ہوتی مجلس عقد ہی ہے لیکن ایک طرف سے وہ شخص سونا اینٹ کی شکل میں دے رہا ہے دوسری طرف سے وہ شخص سونا زیورات کی شکل میں دے رہا ہے تو وزن برابر ضروری ہے شریعت کے حکم کے مطابق لیکن وہ وزن برابر نہیں کر رہے اینٹ والا بندہ وزن زیادہ دے رہا ہے اور زیورات کی شکل والا جو سونا ہے وہ وزن کم دے رہا ہے یہ ربا التفاضل ہے یہی ربا التفاضل ہے جو ہم بینک والے سوال کے وقت میں بات کریں گے ربا التفاضل یہ بینک والا بھی ربا التفاضل ہے کہ پاکستانی کرنسی کی شکل میں لاکھ روپے دیا گیا تین مہینے بعد چھ مہینے بعد ایک مہینے بعد وہ جو اضافہ لگنا شروع ہوتا ہے جی بارہ پرسینٹ ہے تیرہ پرسینٹ ہے بنتا تو بیس پرسینٹ ہے اور بینک کے کچھ خرچے ہیں وہ سات پرسینٹ ہیں تو آپ کو تیرہ پرسینٹ جو ہے ہم دیا کریں گے فکس ہے آپ کا لاکھ روپے ہے دو لاکھ ہے یہ دس فیصد تیرہ فیصد نو فیصد ہر بینک کی چال اپنی اپنی ہے اپنی طرف کھینچنے کی جیسے آپ نے دیکھا ہے نا موبائل کمپنیوں کے طریقے ایک رات مفت کرتا ہے دوسرا دن مفت کرتا ہے ایک یوں سم دیتا ہے دوسرا جگہ اس عوام کو کیسے بیوقوف بنایا جائے یہ ڈیزائن ہے تمام بینکوں کا بس وہ چار مختلف ہیں صرف مسانہ ہے کہ یہ پسینہ تو ویسے چوس رہے ہیں نا خون ان کا کیسے آپ چوسیں کوئی نو فیصد کہتا ہے کوئی تیرہ فیصد کہتا ہے کوئی بارہ فیصد کہتا ہے کوئی نیا بینک آتا ہے تو کچھ اور ترتیب سے کوئی سہولت کا اعلان کرتا ہے تو یہ رباعت تفاضل ربا تفاضل پیسہ دیا اور اس کے اوپر اضافہ دیا جنس وہی ہے جب جنس بدل جائے یہ بات ہم کرنسی میں کریں گے کہ جب جنس بدل جائے تو اس میں تفاضل کس حد تک جائز ہے اور کیسے جائز ہے کہ ادھر ریال ہے ادھر پاکستانی روپیہ ہے ادھر پاکستانی روپیہ ہے ادھر ڈالر ہے تو یہ جب جنس مختلف ہو رہی کرنسی کی تو اس میں تفاضل کس حد تک جائز ہے کیسے جائز ہے یہ نے موضوع میں بات آئی آج یہ پہلا سوال ہے کہ ربا کی حقیقت کیا ہے میں نے بتایا ربا دو ہے ایک ربا الدیون ہے قرض لینا اور دوسرا ربا البیو ہے بے و شرا میں سودی لین دین کرنا پہلی قسم ربا کی سود کی وہ ربا الدیون ہے قرضوں میں ربا کی تقریب رکھنا جو ربا الدیون ہے یہ جاہلیت کا سود ہے اس زمانے میں بڑے لوگ قرضہ دیتے تھے اور اس قرضے کے اوپر اضافہ کی شکل کر کے واپس لیتے تھے اور اگر وہ وقت معمود پر وہ قرض واپس نہ کر سکیں تو پھر اس کو محلت دے دیتے تھے اور مزید اس پر اضافہ کر دیتے تھے آج اتنی بڑی یورپ اور امریکہ نے یونیورسٹیاں بنائی بینکوں کے سسٹم سکھائے سودی ڈیزائن سکھائے میں تو کہتا ہوں ان سے وہ جاہل بہتر تھے کہ سودی لین دین ان پڑھ ہو کر بھی جانتے تھے کہ ایک سال کا قرضہ ہے ایک لاکھ درم ایک سال کا قرضہ ہے سال کے اندر واپس کیا تو ایک لاکھ دس ہزار واپس کرنا ہے اور سال ڈیڑھ سال دو سال ہو گئے تو اس پر پھر بیس فیصد اور لگ جائے گا پھر ایک لاکھ بیس ہزار درم واپس کرنے ہیں انت مشرقی نے مکہ تھے انتڑ لیکن سودی جس کو کہتے ہیں دبا قرض دیا کسی کو وقت معبود پر واپس کیا تو دس پرسینٹ واپس کرنا ہے اضافہ وقت معمود سے مؤخر کر دیا تو پھر اس پہ دس فیصد پندرہ فیصد بیس فیصد اور بڑھتا جائے گا تو اتنی بڑی عمارتیں بنانے کی کیا ضرورت تھی اتنی بڑی یونیورسٹیوں میں سودی نظام کو سکھانے کی کیا ضرورت تھی یہ نظام کو جاہل مشرقی نے مکہ ان پڑھ بھی جانتے تھے کہ اس طریقے سے لوگوں کو لے کر دیا جاتا سادہ مسلمان بدھو قسم کا وہ اپنی بیٹی کے رشتے کے لیے بھی کس کو تلاش کرتا ہے بینک میں کوئی بندہ ملازم اس کی تنخواہ اچھی ہوتی ہے ہاں وہ گوبر اچھا ہوتا ہے وہ حرام اچھا ہوتا ہے تو اس کو دینا وہ زیادہ ہوتا ہے گوبر کے ڈھیر بڑے ہوتے ہیں نا تو وہ زیادہ اچھے لگتے ہیں رزق حلال تلاش کرو رزق حلال والا داماد تلاش کرو اس میں برکت ہوتی ہے تو بات یہ ہے کہ ربا الدیون یہ زمانہ جاہلیت کا ربا ہے اگلی بات اس سے بھی عجیب ہے کہ ربا الدیون کو مشرقین مکہ خود بھی ربا سمجھتے تھے خود بھی سوئی سمجھتے تھے اور اس کو غلط سمجھتے تھے لیکن بس چل رہا ہے کر رہے ہیں کہ وڈیرے اس کے بغیر قرضہ دیتے نہیں ہیں تو بھوکی عوام اس طریقے سے قرضہ ان سے لے رہی سود ربا الدیون کی حرمت پر مشرقی نے نے کوئی چون چڑھا نہیں کیا وہ خود بھی اس کو برا سمجھتے تھے ربا البیو جو ربا البیو ہے میں سودی لین جائے اس کی حرمت پر جب آیات جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شرح بیان فرمائی تو پھر یہ بگڑ گئے مشرقی نے کہ یہ کیا بات ہے کہ کاروبار کا سود لین دین کرنا کاروبار کا یہ تو پھر بے و شراب کی طرح ہے جو کل پرسوں کے درس میں بات گزر چکی کہ یہ تو بے کی طرح ہے سودی لین دین بھی بے کی طرح ہے بے میں بھائیوں میں بھی بندہ محنت کرتا ہے نفع کماتا ہے تو سودی سود کاروباری شکل کا جو لین دین ہے سود اس کو حرام کو کرا دیا ہے یاد رکھو بات ربا الدیون میں مشرقین مکہ نے کوئی اعتراض نہیں کیا ہے مسلمانوں نے تو دونوں پہ اعتراض نہیں کیا سب نے مان لی ہے بات کافروں نے کر دیا واپس واپس جب کرو گے تو اضافہ کے ساتھ کرنا ہے اس کو برا مشرقین مکہ بھی سمجھتے تھے جو بتوں کی عبادت کرتے تھے ان پڑھ تھے کچھ بھی لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے وہ بھی اس کو برا سمجھتے تھے مسلمان نہیں تھے کافر تھے پیغمبر کے مقابلے میں جنگ کرتے تھے وہ بھی ربا الدیون کو برا سمجھتے تھے اب یہاں میں افسوس کی بات کرنا چاہتا ہوں کہ آج ربا الدیون کو مسلمان جائز کہہ رہا ہے جس کو کسی مسلمان نے جائز نہیں کہا مشرقین مکہ نے بھی ربا الدیون کو برا کہا تھا کہ یہ بری بات ہے اور غریب کے خون کو یہ چوسنے کی بات ہے اور غریب کو اور مشکل کے مشکل اسکندے میں تیسرا ہے ربا تجون بری چیز ہے اور ربا تجون اس وقت ربا تجون کوئی دیکھ میں تو جاؤں گا تو مجھ سے کہیں گے حکومت کے ملازم ہو تنخواہ والی سیلری کدھر ہے وہ لسٹ کدھر ہے کتنی آمدن ہے قرض ملے گا ہی نہیں بینک سے اور اگر ملے گا تو پہلے اس کو چوسنے کے انداز کون سے ہیں کہاں سے اس کی آمدن آ رہی ہے پھر ملے گا اور جب ملے گا تو پھر اس کے اوپر اضافہ یہ یہ بھول تو نہیں کہتا بے آئینی یہ کوئی طریقہ کار ہے اور یا وہ جاہل ہیں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ آج کا سود اور مشرقین مکہ کے زمانے کا سود یہ مختلف سود تھا یا وہ جاہل ہیں اس وجہ سے یوں کہتے ہیں یا وہ دین کے دشمن ہیں اور دین کے خلاف لوگوں کو سود کی طرف لانے کے لیے یہ باتیں کرتے ہیں سمجھتے ہیں کہ یہ بھی اسی طرح کا سود ہے سمجھتے ہیں لیکن ماں کے خلاف یہ شریک کار آرہ کار بات بیٹھ کے بنے ہوئے ہیں کہ ان کے ترجمہ انہی کی کرتا ہوں ان کی ہے زبان میری کہ یہ انہی کے وہ لسودہ لوگ ہیں اور ان کو بڑے بڑے گویا کے اناؤنس ملتے ہیں بہت بڑے بڑے ترتیبیں ہیں سال میں دو مرتبہ وہ فرنیچر گھر کا بدلتا ہے گاڑی بدلتی ہے موبائل بدلتے ہیں تین تین لاکھ چار چار لاکھ تنخواہیں ہیں پھر بار بجے وہ کدی کہتے ہیں کہ پر پتہ نہیں ہماری راز کی باتیں اس مولوی صاحب کو کیسے پتہ ہوتی ہیں کہ یہ اس کو یہ بھی پتہ ہے کہ بینک کے بڑے بڑے افسروں کے سالانہ فرنیچر بھی بدلتے ہیں اور کوٹھی بھی بدل سکتے ہیں موبائل تو جیسے مرضی ہے بات یہ ہے دوستو وقت نجران میں گرز وغیرہ لوگوں نے تو وہ رومیوں کی مراحات کو مد نظر رکھا تھا اور حق مسئلے کو بیان نہیں کیا تھا جو قرآن نے ہاتھ مسئلہ بیان کیا اس حق بات کو چھپا لیا عیسائیوں کے علماء نے اس لیے کہ رومیوں کی طرف سے جو ہمیں ملی ہوئی یہ ختم ہو جائے گی وہ واپس لے لیں گے اور آج کے سودی بینکوں کا نظام چلانے والے لوگ مسلمانوں کے گھروں کی پیدائشی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سود ہے اور یہ حرام ہے اور یہ ناجائز ہے اور اس سے بچنا ہے لیکن کیوں نہیں اس سے دور ہو رہے اس لیے نہیں دور ہے ہو رہے کہ یہ بڑی پیاری پیاری چمکیلیں ٹوٹی گاڑیاں ہوتی ہیں بڑے اچھے اچھے محلات ہوتے ہیں فرنیچر بدلتے ہیں تنخواہیں اتنی اونچی اونچی ہوتی ہیں باہر جائیں گے تو پتہ نہیں ہمیں کون کے دو پیسوں میں بھی نہیں لے گا سمجھ کر کہ یہ سود ہے یہ غلط ہے ہم جس میں ہیں لیکن پھر بھی اس سے باز نہیں آ رہے کہ یہ مراعات ہماری ختم ہو جائیں گی تو پھر ان میں اور ان علماء سو میں کیا فرق تھا جو وقت نگران سے آئے تھے بات یہ ہے کہ ربا الدیون یہ مشرقین مکہ میں بھی رائے تھا کہ قرض دیتے تھے اور اس پر پھر اضافہ لیتے تھے اب بھی بینک قرض دیتے ہیں اور اس پر اضافہ لیتے ہیں اور وہ وقت معروف سے اگر آگے لمبا ہو جائے مسئلہ تو اس پر مزید اور اضافہ لگتا ہے یہی ترتیب تھی اس وقت بھی جو ربا البیو ہے جس پر مشرقین مکہ ہو گئے تھے مسلمان کو میں نے بتایا کوئی بھی ناراض نہیں ہوا انہوں نے تو عجیب عجیب جگہوں میں عجیب عجیب جملے بولے تھے جب وہ ستر صحابہ کرام کو بھیجا تھا وہ دھوکے سے لے گئے تھے میرے مہونا والے ان لوگوں نے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ستر قاریوں کو شہید کرنا شروع کر دیا تو اس وقت اس وقت اتنی مشکل میں بھی انہوں نے یہ بات کہی تھی بلے کو اللہ کو منا ان قد لقینا ربنا رضی عنا وارضانا مسلمانوں کی جماعت تو اس وقت عجیب جماعت تھی صرف سود کے نفل کو چھوڑنا ان کے لیے کیا مشکل تھا وہ تو جانوں کے نذرانوں کو پیش کر کے شہادت پیش کر کے کہنے لگے بلے اللہ رسول اللہ ہماری بات یہ آج مضبوط مانا یہ شہادت والی داستان ہماری ہمارے پیغمبر کو پتا چل جائے کہ ہم نے یہاں بیر مہونہ میں آ کر تو اپنی جانوں کے نظرانے پیش کر دیے رضی اللہ اور اس میں صلح ہمیں یہ ملا کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو گیا ہم اپنے رب سے راضی ہو گئے ان کے لیے سود پر معاملہ چھوڑنا کیا مشکل تھا انہوں نے اپنی جانوں کو ہر وقت اپنے ہتھیلوں پر رکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے کب اس جان کو پیش کر دینا ہے ہمارا پیغمبر اور رب راضی ہو جائے یہ اس لیے جان لے کر پھر رہے اس وقت جو اجاز کیا دوستو رباعت دیون پر مسلمانوں نے تو میں نے بتایا نا کبھی بھی نہیں صحابہ کرام نے تو کبھی بھی کوئی اعتراض نہیں کیا رباعت دیون پر کوئی اعتراض نہیں کیا مشرقین مکہ نے بھی کہ یہ بری چیز ہے قرضہ دے کر اتنا زیادہ اضافہ لینا رباعت دیون کی جب بات آئی کہ کاروباری لین دین معاملات کہ گندم دے رہے ہیں کسی کو ادھر سے گندم لے رہے ہیں تو پیسہ دیتے کہ بعض لوگوں گندم ختم ہو جاتی ہے جیسے آج کل بعض لوگوں کے گھروں میں گندم ختم ہو جاتی ہے تو جن کے گھروں میں گندم پڑی ہوتی تھی اس سے گندم لے لیتے تھے کہ ایک بوری سو کلو گندم ہمیں دے دو تو پھر ہماری جب گندم ہو جائے گی نا آپ کو ایک سو بیس کلو گندم واپس کر دیں گے یہ ہے اجناس کی بے جنس کی بے جنس کے ساتھ اضافے کی شکل میں کرنا جنس کی بے جنس کے ساتھ اضافے کی شکل میں کرنا یہ ربا البیو ہے جب یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی تو اس وقت پورا عرب بات کا مخالف ہوا مسلمان تو میں نے پہلے بار بار بتا رہا ہوں کہ صحابہ کرام نے تو جانے ہتھیلیوں پر رکھی رکھی ہوئی تھی ہر وقت کبھی نہیں آپ کے حکم کی آگے سے نافرمانی یا وہ پھیرا مشرقی نے مکہ پورے کہ آپ تو یہ بیعے سے بھی منع کر رہا ہے فلاح سے بھی منع کر رہا ہے ان چیزوں سے بھی منع کر رہا ہے پھر زندہ کیسے رہیں گے ہمارے روابط شام اور ان اردن اور ان ممالک کے ساتھ کیسے رہیں گے یہ روا القیو ہے روا القیو میں دوستو یاد رکھو بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اشیاء ستہ والی حدیث بے او الزہب بالزہب بے او الفضہ بالفضہ الحدہ بالحدہ الشعیر بالشعیر الملح بالملح التمر بالتمر سواء بسواء یدن بیدن والفضل ربا یہ چھ چیزیں ہیں آپس میں جنس کی بے جنس کے ساتھ اگر ہو رہی ہے سونے کی بے سونے کے ساتھ چاندی کی بے چاندی کے ساتھ گندم کی بے گندم کے ساتھ جو کی بے جو کے ساتھ اور کھجور کی بے کھجور کے ساتھ نمت کی بے نمت کے ساتھ مطلب یہ ہے ان چھ چیزوں کو بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس طریقے سے جیسے بھی کبھی آپ معاشرے میں جنس کی بے جنس کے ساتھ کریں گے ہاں وہ چینی کی بے چینی کے ساتھ ہو وہ چنے کی بے چنے کے ساتھ ہو وہ باجرے کی بے باجرے کے ساتھ ہو ان اشیاء میں مقصد یہ سمجھایا ہے کہ جنس کی بے جنس کے ساتھ جب ہوگی تو برابر سرابر ایک طرف سے کمزور ہو دوسری طرف سے اعلیٰ ہو پھر بھی برابر سرابر ضروری ہے یدن پہ یدن اسی مجلے سے آفت میں قبضہ کرنا ورنہ اگر اس کے خلاف ہوا کہ ایک طرف سے پانچ اکاسی ہے دوسری طرف سے میکسی ہے گندم تو ایک طرف سے آپ ایک من دو دوسری طرف سے ہم پچاس کلو دیں گے یہ سود ہو جائے گا نا جیسے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس ایک تھیلی میں کھجورے تھی تو وہ کبھی کبھی پیش کر دیتے تھے جو بھی ان کے پاس ہوتا تھا وہ اتنی اعلیٰ نہیں تھی تو آپ نے ایک دن بلال سے پوچھا کہ وہ کھجورے ہیں تھیلے میں وہ جب انہوں نے کھجوریں نکالی تو وہ عمدہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریاد سے مایا کہ بلال وہ کھجورے ختم ہو گئی کہا حضرت نہیں وہ کھجوریں تو تھیں لیکن وہ اتنی اعلیٰ نہیں تھی وہ میں نے اتنی تھی تو دے دی اس سے تھوڑی سی آدھا کھجورے لے لی مثلا یہ بھی تین کلو تھی ان کو دے دی اور اس کے بدلے میں آدھا کھجور بھروا وہ میں نے ایک کلو لے لیا آپ نے فرمایا حرام یہ برابر برابر سرابر جنس کی بہت جنس کے ساتھ ہے برابر سرابر ضروری ہے اس طریقے سے جائز نہیں ہے جاؤ اس کو لے جاؤ اور وہی اپنی کھجوریں واپس لو یہ بہت جائز نہیں ہے یہ ہے نبا الطیور یہ ہے ربا مارکیٹنگ یہ ہے ربا کہ جو اشیاء کو اشیاء کے ساتھ جنس الگ جنس ہے برابری ضروری ہے اگر جنس الاخلاقی جنس ہے کوئی برابری ضروری نہیں ہے کوئی سود نہیں ہے ایک طرف سے اگر کوئی شخص گندم دے رہا ہے دس بوریاں اور دوسری طرف سے ایک بندہ دس بوریوں گندم کے مقابلے میں دے رہا ہے ایک بوری چاول کی یہ جائز ہے کاروبار جنس الگ جنس نہیں ہے جنس الاخلاقی جنس ہے تو یہ بے جائز ہے تفاضل صحیح ہے سونے کی بے سونے کے ساتھ کوئی کر رہا ہے برابری ضروری ہے اور سونے کی بے چاندی کے ساتھ کر رہا ہے کوئی برابری ضروری نہیں ہے مجلس میں ضروری ہے تو بات یہ ہے دوستو کہ ربا میں پہلے بھی بتا چکا ہوں بہت بڑا گناہ ہے اور ان لوگوں کو پتا ہے کہ سود حرام ہے یہ ربا ہے بس اندر ہمت نہیں ہو رہی اور میں ان آیات کی وجہ سے جو آیات اور تیسرے پارے میں آ رہی ہیں سود کے معاملے میں انشاءاللہ اپنی پوری کوشش کے ساتھ تفصیلی بات جو میں نے کل پندرہ سوالات کیے ہیں اس کے مطابق ہر سوال کا جواب دوں گا مجھے بھی پتا ہے کہ میرے مقتدی بینک کے ملازم ہیں بڑے دوست بھی ہیں قریبی بھی ہیں اور میری بات سن کر بینک کے کاروبار سے باز نہیں آئیں گے لیکن ہم تو آپ کے سامنے سرخرو ہو جائیں گے نا کہ بلو میرے ساتھ تمہارے درمیان بہن کے معاملے میں کیوں نہیں بات کی تھی میں تو سرخرو ہو جاؤں گا نا اور حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کو ایک دفعہ برما میں لے گئے رنگون تاجر لوگ کہ حضرت ہمارے آواز و نصیحت ہونی چاہیے کچھ تاکہ ہم صحیح ہو جائیں حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے عجیب بیان کیا اور حکیم الامت ہیں ان کے بیان کی کیا بات آخر میں فرمایا کہ تاجر بیان ہی کراتے رہو ہمیشہ علماء کو بلا بلا کر بیان کراتے رہو اپنی تجارتوں کو سنت کے مطابق نہ بنانا سودی لین دین نہیں کرنا بس بیان کرا کے خوش ہو جائے کرو کہ وہ بڑا صاحب آیا تھا تھانوی صاحب کر گیا ہے بڑا اچھا ہو کہ بس اسی بات پر ہی عمل کرنا یاد رکھو بات سود حرام ہے لین دین حرام ہے اور رات کو سونے سے پہلے یہ بات سوچ کر سویا کرو کہ دن کو میں نے جو سودی لین دین اور معاملہ کیا ہے یہ حرام ہے ناجائز ہے شریعت کے خلاف ہے اللہ مجھے اس سے بچنے کی ہمت ادا فرما دے آپ لوگوں میں بھی بہت سارے والے ہیں ہر روز رات کو اللہ سے یہ مان کر سویا کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھے علم ہے میں لین لینڈ میں پھنسا ہوا ہوں میں اس کو ناجائز سمجھتا ہوں حرام سمجھتا ہوں یا اللہ میرے اندر ہمت ایسی پیدا کروا دے کہ میں اس حرام سے اپنے آپ کو بچا لوں یہ پہلا سوال تھا جس کا جواب ہوا کہ ربا کی حقیقت کیا ہے کل انشاءاللہ دوسرے سوال کی بات ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين امنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاه واتوا الزكاه لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم بلا شبہ وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا اور اچھے کام کرتے رہے نماز کو قائم کیا زکوٰۃ ادا کی ان کے لیے اجر ہے ان کے رب کے پاس سے نہ ان کے اوپر کوئی خوف ہے نہ ظلم کم ہوگا بات چل رہی تھی سود کے متعلق اس سے پہلے والی آیات بھی سود سے متعلق ہیں اور جو ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس کے بعد بھی سود کے متعلق آیات ہیں سود ایک معاملہ ہے معاملات میں سے شریعت نام عبادت اعتقاد ہے عبادات ہے معاملات ہے اخلاقیات ہے تو معاملات یعنی پانچ شعبوں میں سے معاملہ ایک شعب ہے جس کے تحت بے بیوشراعت کاروبار یہ وہ چیزیں آتی ہیں تو کل پانچ چیزیں ہیں ان میں سے ایک چیز ہے معاملات صحیح رکھنا لین دین صحیح رکھنا کاروبار صحیح شرع حدود کے مطابق ہو اس میں ناجائز پہلو نہ ہو بلا ورنہ قسمیں نہ ہوں سودی لین دین نہ ہو تو وہ اوپر والے ادارے میں بھی سود کی بات ہے ابھی جو ہے ہے تلاوت کی اس کے بعد بھی سود کے متعلق بات ہے معاملات لیکن اس درمیان میں ایمان عمل صالح نماز روز زکوٰۃ کا ذکر کر دیا یعنی ایمان والا شخص معاملات ادا کرے اس وقت میں جیسے معاملات کے وقت ہیں لیکن اپنے عمال صالحہ کا ایمان نماز روزہ اس کو اپنی جگہ پر اپنے وقت میں پابندی کے ساتھ ادا کرتا رہے اب کوئی یہ شخص یہ سمجھے کہ میں تجارت کو صحیح شریعت کے اصول کے مطابق انجام دے رہا ہوں تجارا مجھے نماز روزی کی کیا ضرورت ہے میں تو ایک حدیث میں آتا ہے کہ تجاروں نیک تاجر لوگ وہ قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ صدیقین کے ساتھ شہدیہ کے ساتھ ان کو اٹھایا جائے گا تو میں تو ایک صحیح نیک نیتی کے ساتھ اسلامی قواعد کے مطابق تجارت کر رہا ہوں میں نیک بات ہو رہی کی مجھے کیا ضرورت ہے تو معاملات کی بات ہو رہی تھی تو درمیان میں ایمان والوں کو تنبیہن یہ بات سمجھائی کہ نماز روزہ حج زکات عمال سالت کا دیگر یہ پابندی کے ساتھ اپنے مقام پہ ادا کرتے رہنا ہے یہ نہیں کہ شریعت کے ایک پہلو کو لے لیا اور دوسروں کو چھوڑ دیا تو پھر پوری دینداری نہیں اس کے بعد پھر وہ فرمایا یا الذین آمنوا اتقوا وذروا ما من الربا اے ایمان والو اللہ سے سے سے ڈرتے رہو سودی سودی لین دین بچو بچو اگر اگر تم تم مومن مومن ہو اور سخت شرط لگائی ہے معاملے یعنی یہاں شرط کے ساتھ مشروط بات ہوئی اگر مومن نہیں ہو تو سودی لین دین سے نہیں بچو گے اگر تم مومن ہو اپنے آپ کو ایمان والا سمجھتے ہو تو سودی لین دین سے اپنے آپ کو بچاؤ یہ بہت سخت شرط لگا دی یعنی اس گناہ سے بچنا لازمی ہے ایمان کی وفا کے لیے اگر کوئی شخص سودی لین دین کاروبار کرتا ہے اور پھر وہ ایمان والا بھی اپنے آپ کو پھیلاتا ہے وہ ان کو تو مومن کی شرط کے ساتھ تو کام مومن نہیں ہے اور آگے پھر قرآن نے ناراضگی کا جو اعلان کیا اللہ پاک کی طرف سے کہ رسول اگر تم باز نہیں آتے ہو تو پھر ہمارا تمہارے ساتھ پھیلانے جنگ ہے یاد رکھو یہ بات کہ مسلمانوں کا دارالعمان والوں کے ساتھ دار والوں کے ساتھ ذمیوں کے ساتھ اعلان جنگ نہیں ہوتا مسلمان مجاہدین کا اعلان جنگ دار والوں کے ساتھ ہوتا ہے دار والے لوگ وہ عام کافروں سے زیادہ برے ہوتے ہیں دار الحر ہر ہے جنگ یہاں پر یہ فرمایا کہ تم اگر سودی لین دین سے باز نہیں آتے ہو تو تمہارا ہمارے ساتھ گھر پر جنگ ہے فاضل بے ہر دن میں ہر طرح استعمال کیا کہ تم اسی طرح کے کافر ہو برے ہو جیسا کہ دار الحرب والے برے ہیں اور مسلمانوں کا دار الحرب والوں کے ساتھ جنگ و جدار اور لڑائی ہوتی ہے یہ بہت سخت وعید ہے ہم جو سوال کی شکل میں بات کر رہے ہیں اس میں اسی کے مطابق آج بات ہے بے من اللہ و رسول ہی کہ کیا مسلمانوں کا سودی لین دین اپنے مسلمانوں کے ساتھ تو جائز نہیں ہے لیکن کافروں کے ساتھ جائز ہے اور سود ایک حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سات ہلاکت والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ وہ انسان کو مہلک ہلاکت میں ڈال دیتی ہیں دنیا میں بھی تباہ اور آخرت کے اعتبار سے بھی وہ ہلاکت میں چلا گیا اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے عذاب کا مستحق ہو گیا پہلی چیز ہے شرک کرنا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا اللہ کی ذات میں یا صفات ذاتیہ میں نمبر دو جادو کرنا جیسے کہ ہو رہا ہے آپ جانتے ہو نمبر تین کسی مسلمان کو ناحق قتل کرنا نمبر چار سودی لین دین کرنا یہ چار مہلک پانچویں چیز یتیم کا مال کھانا چھٹی چیز میدان جنگ میں مسلمانوں کے جہاد میں شریک تھا اور وہاں سے منہ پھیر کر بھاگا اور ساتویں چیز ہے کسی پر بغیر تحقیق کے بری بات کہہ دینا تو اس کو کہتے ہیں لگانا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سات مہلک چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ ان سات مہلک میں سے ایک چیز سودی لین دین ہے یہ بھی یعنی انسان کو ہلاکت میں ہے لین دین کرنے والا شخص جو ہے وہ کبھی سکون بھی نہیں ہو سکتا سخی نہیں ہو سکتا صحیح معنی سب کا زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا اپنے واجبات اور فرائض حج زکوٰۃ عمرہ وغیرہ صحیح ترکیب سے نہیں کرے گا یہی اس کے لیے مہلک کی بات ہے کہ یہ اور آخر دونوں اس کی بے سکونی شکل میں گزرے گی جس کو پہلے دو تین ایپیں پہلے بتا دیا نا کہ تخبت ہو شیطان من المس جیسے جن کسی کو ہو جاتے ہیں ایسا ہوتا ہے وہ دیوانہ سے آپ میں سے وہ لوگ خوش نصیب ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اس دور میں ایسے کاروبار کے ساتھ لگایا ہے یا ایسے اداروں کا ملازم بنایا ہے کہ جو ادارے سودی لین دین والے نہیں ہیں اس دور میں وہ لوگ بہت خوش نصیب ہیں اور اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کا پابندی سے دو گانا نسل کے شکر ادا کیا کریں کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رزق کے حلال والے اداروں کے ساتھ ملایا ہوا ہے رزق ہمارا ٹھیک ہے باقی وہ ادارہ آپ کا اوپر کی سطح میں اگر کسی کے ساتھ سودی لین دین کر بھی رہا ہے تو اس اس کو کا معاملہ ہے وہ ملازمین کے لحاظ سے وہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے انشاءاللہ یہ بات کریں گے پھر آج ہمارا دوسرا سوال ہے کہ کیا دارالاسلام والوں کا دارالقف دار الحرب والوں کے ساتھ سودی لین دین کرنا جائز ہے یا ان کے ساتھ بھی سودی لین دین کرنا جائز نہیں ہے ساتھ ہی یہ بات سمجھنی ہے کہ دارالاسلام کیا ہوتا ہے اور دارالقف یا یا الحرب کس کو کہتے ہیں میرا خیال ہے کہ دارالاسلام اور الحرب کے سودی معاملے کو بتانے سے پہلے الاسلام اور دار الحرب کی تعریف سمجھ میں آنی چاہیے کہ دارالاسلام کیا ہوتا ہے الحرب طارم اسلام اس ملک کو کہتے ہیں جس پہ مسلمانوں کا غلبہ ہو اکثریت مسلمان رہی ہو اور حکومت کی بات دور بھی مسلمانوں کے قبضے میں ہو اور مسلمان اپنے ارکان اسلام اسلامی تشخص و اقدار پر صحیح معنی میں جس طرح کے قرآن حکم ہے حدیث میں فرمان ہے اس کے مطابق عمل کر سکتے ہوں اور اسلامی قانون اسلامی تشخص ہو نمایاں محسوس ہوتا ہو اسلامی قانون بھی حکومتی سطح پر کسی حد تک نافذ ہوں یہ دارالاسلام ہوتا ہے دارالاسلام اس ملک کو کہتے ہیں جس میں اکثریت مسلمانوں کی آباد ہو مسلمانوں کا حکمران مسلمان ہو مسلمان اپنے مذہبی طریقوں پر اسی طرح عمل کر سکتے ہوں جیسے ان کو قرآن و سنت نے ہدایت دی ہے اور حکومتی سطح پر بھی کافی حد تک اسلامی قانون کا لحاظ رکھا جاتا ہو کچھ نافذ بھی ہو کچھ لحاظ رکھا جاتا ہو وہ دارال اسلام ہوتا ہے دارالاسلام کی ذمہ داریاں کیا ہیں دارالاسلام کی ذمہ داری پہلی یہ ہے کہ اس میں موٹی موٹی باتیں اسلامی قانون کی نافذ ہوں جیسے کہ اذان کے اعتبار سے ہے جمعے کے اعتبار سے ہے کوئی پابندی نہ ہو اذان کی پابندی نہ ہو اور برے برے بڑے گناہ اس پر رکاوٹ کے قانون ہوں جو اس حکومت سے پہلے کسی حد تک زنا وغیرہ کے بارے میں رکاوٹ کے قانون تھے دوسری دارالاسلام کی ذمہ داری یہ ہے کہ کوئی دار سے ہجرت کر کے شخص آنا چاہے مسلمانوں کے ملک میں رہنا چاہے وہ مسلمان جو دار سے آنا چاہ رہا ہے اور یہ مسلمان حکومت ان کو خوش آمدید کہے کہ آ جائیں کوئی بات نہیں تیسرا دار اسلام کی ذمہ داری یہ ہے کہ کہیں ادھر ادھر مسلمان کمزور پڑے ہوئے ہیں کھانے کے اعتبار سے ان کے پاس نہیں کچھ وہ آنا چاہتے ہیں ان کے پاس کچھ نہیں ہے یا بلا وجہ کسی حکومت کے تسلط کی وجہ سے جیلوں میں ہیں ایسے کمزور مسلمانوں کو چھڑانا دار اسلام حکومت کی ذمہ داری ہے اور آخری ذمہ داری ان کی یہ ہے کہ دار اسلام اپنے ملک کی سرحدوں پر حفاظت کے طور پر مجاہدین کو بٹھائے اور اپنے ملک کی طرف کسی دارالکفر کی فوجوں کو نہ آنے دے یہ دارالاسلام کی تعلیم اور دارالاسلام حکومت کی ذمہ داری آپ کے سامنے بتائی ہے اس کے مقابلے میں باقی سارے کافر ہیں ہیں دارالاسلام کے مقابل علاوہ سارے کافر پھر ان کی قسمیں ہیں ایک قسم ہے کافروں کی جس کو دارالحرب کہتے ہیں ایک قسم ہے کافروں کی جن کو دارالکفر کہتے ہیں اور کسی کے ساتھ ملتی جلتی ایک قسم ہے دارالقفر کی جس کو دار المان بھی کہتے ہیں دار ہر وہ ہوتا ہے جس میں حکومت کافروں کی ہے اکثریت عوام کفار ہیں اور کسی درجے میں اسلامی قانون کی پاسداری نہیں ہے مسلمان صحیح معنی میں اس پر اپنے نماز روزہ مذہبی <clears throat> روایات پر عمل نہیں کر سکتے اور یہ کفر والے مسلمانوں کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں مسلمان اگر تو وہاں ہیں اگر کوئی ہیں تو بڑی مشکل کے ساتھ ہے اور یہ حکومتیں خود بھی لا مذہب سی ہیں اور کسی مذہب کا کوئی خیال کرنے والے نہیں ہوتے ان کو دارالحق کہتے ہیں یہ وہ کافی ہیں جو دارالحق ہے اس تعریف کے تحت کمیونسٹ کے تمام ممالک داخل ہیں یہ خود بلا مذہب سے ہیں اور اپنے ماتحت بھی کوئی اپنے مذہب کے مطابق عمل کرنا چاہے تو اس کو یہ خوش روپی کے ساتھ عمل نہیں کرنے دیتے جس میں یہ روس بلغاریہ وغیرہ یہ سارے ممالک داخل ہیں چین بھی کسی حد تک اس میں داخل ہے یہ مسلمان یہ پاکستان والے ویسے خوش آمد کرتے ہیں چین ہمارا بڑا دوست چین ہمارا بڑا دوست ویسے آمد کرتے ہیں ان کو بھی پتا ہے چین جی ہمارا کتنا دوست ہے دوسری بات دار حرب کے علاوہ وہ دار کفر ہے جس کو میں نے بتایا کہ کسی حد تک الامان بھی کہہ دیتے ہیں کفر بھی کافروں کا ملک ہوتا ہے لیکن وہ اپنے ماتحت جو دیگر عوام آباد ہے جو کسی مذہب پر عمل کرنا چاہتے ہیں تو وہ حکومت جو کفر والی ہے خود کسی مذہب کی ہے یا نہیں بھی لیکن جو مذہب والے لوگ اس کے ماتحت آباد ہیں ان کو اپنے مذہب پر عمل کرنے میں رکاوٹ نہیں بنتی تبلیغ کر سکتے ہیں اذان دے سکتے ہیں جمعہ پڑھ سکتے ہیں مسلمان اپنے مذہبی تشخص مذہبی لباس میں رہ سکتے ہیں اس کو دار القفر کہتے ہیں اور اس میں مسلمان اگر کوئی آباد بھی ہیں اور اپنی اس پر عمل کر سکتے ہیں اسلامی تعلیمات پر تو ان کو ہجرت کرنا وہاں سے کوئی ضروری نہیں ہے اس میں انڈیا ہے جیسے کہ اس میں مسلمان بہت آباد ہیں اور بہت بڑے بڑے اسلامی مدارس بھی ہیں مسلمانوں کے اور عجیب تعجب کی بات ہے دوستو کہ آپ کو یہ تو پتہ ہے کہ دینی مدارس اپنی پرانی تہذیب کے ساتھ جو درس نظامی پڑھاتے ہیں وہ اور ملکوں میں نہیں ہے دنیا میں دو تین ملک اس طرح کے ہیں سعودی عرب کا تو سکول بھی سب مدرسے نا وہ تو الگ بات ہے انڈیا میں بنگلہ دیش میں کسی حد تک اور پاکستان میں کچھ تھے افغانستان میں تو وہ سارا ہی ویرانہ ہو گیا نظام یہ علاقے ایسے ہیں کہ اس میں خالصتاً مذہبی تعلیم دی جاتی ہے کہ جس میں احادیث قرآن تفاصیر ایم اربا کا تقابل کس مذہب میں کس کا اختلاف ہے امام شافعی رحمۃ اللہ کا فلاں کا فلاں کا کون سے حدیث ان کی دلیل ہے کیا حدیث ان کی دلیل ہے یہ انہی ممالک میں یہ مدارس ہیں تعجب کی بات یہ ہے کہ انڈیا کا کف ہے بے شک اس میں مسلمان آباد ہیں لیکن کافروں کے مقابلے میں وہ کم ہیں بہت مدارس ہیں اسلامی اور دیگر دنیا کے جتنے ممالک مسلمان بچے تاروخر ممالک کے مسلمان بچے اگر پاکستان میں تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں مذہبی تو مسلمان ملک پاکستان اس کی اسلامی حکومت ان مسلمان طلبا کو اپنے ملک میں تعلیم حاصل کرنے کی اجازت نہیں دیتی اور تار انڈیا جس میں اکثریت کافروں کی ہے لیکن دیگر کافر ممالک یا مسلمان ممالک کے طلبا اگر انڈیا میں اسلامی تعلیم حاصل کرنے کے لیے آئیں تو انڈیا حکومت خوش آمدید کہتی ہے کہ کیا آپ حاصل کرو کیا حرج کی بات ہے اس پر عالی صاحبان اس سے بڑی بات سمجھتے ہیں کہ جو لوگ انڈیا کے مسلمان حج کی درخواست دیتے ہیں درخواست دینے کے ساتھ انڈیا حکومت پچاس ہزار روپیہ اپنے فنڈ کا اس حاجی کی مدد کے طور پر جمع کرتی ہے اور اور باقی جتنے ہیں وہ آپ جمع کر یہ ہے میں دار کی تعریف کے بعد آپ کے سامنے دارالقف کی تعریف کر رہا تھا دارالقف اس ملک کو کہتے ہیں جس میں اکثریت کافروں کی ہو حکومت کافروں کی ہو لیکن جو مذہب اس میں رہتے ہیں اس ملک میں وہ لوگ اپنے اپنے مذہب پر عمل کر سکتے ہیں انہیں کوئی مشکل نہیں تھوڑی بہت کہیں اللہ بلا تو مسلمان ملکوں میں بھی ہو جاتی ہے وغیرہ تو جن مولویوں کو اور کوئی تقریر نہ آتی ہو تو وہ فرقہ واریت والی تقریر تو رٹی رٹائی ہوتی ہے نا وہی پڑھ دیتے ہیں تو کہیں سے جم جرام سا ہو ہی جاتا ہے وہ تو پاکستان میں ہو جاتا ہے تو کہیں انڈیا میں بھی کبھی کسی کونے میں ہو جائے جیسے ہر طرح ہر چیز میں کوئی تعصب ہوتا ہے ایسے ہندوؤں میں بھی تعصب ہوتا ہے باسط ہندوؤں میں باسطوں میں بھی ہوتا ہے ایسے اور دوسرے مذہب ہیں لیکن حکم کی سطح پر کوئی دینی تشخص پار دینی حکم پر عمل کرنے میں پابندی نہیں ہے نہ اذان پر نہ جمعے پر نہ مدرسوں پر نہ کچھ اتنی سختی دینی مدارس پر انڈیا میں نہیں ہے جتنی پاکستان کے اندر دینی مدارس اور علماء اور مساجد مدارس کے اوپر ہے کہ آپ نہیں کر سکتے آپ کیا کرنا چاہتے ہیں یہ کون ہے کہاں سے آیا ہے اس کا باپ کدھر ہے تمہارا باپ کدھر ہے ان کے تو باپ سارے ادھر ہے تمہارا اپنے باپ کی ہے پتنی کہاں سے آئے تو دار الحرب اور الاسلام کی تعریف کر رہا تھا یہ جو القفر ہے دار القفر ہے جس میں لوگ اپنے مذہب کے مطابق عمل کر سکتے ہیں یہ تبلیغ کر سکتے ہیں تعلیم دے سکتے ہیں جمعہ پڑھ سکتے ہیں اذان دے سکتے ہیں ان دار کو دار بھی بعض لوگوں نے کہہ دیا ان میں امن ہے ٹھیک ہے اپنے مذہب مذہب پر جب ہر کوئی عمل کر رہا ہے تو ادھر مسلمانوں کو رہنے میں کوئی حرج نہیں ہے دارالقفر میں تین طرح کے لوگ آباد ہوتے ہیں اور تین طرح کے وہ دارالقفر ہیں کوئی دارالقفر ایسا ہے کہ مسلمانوں کو اپنی مذہبی تشخص پر ارکان اسلام پر عمل نہیں کرنے دیتا تکلیف میں ڈالتا ہے ان کو اس ترتیب پر جیسے اسلامی حکم ہے اس کے مطابق ان کو عمل نہیں کرنے دیتا تو اس میں رہنا جائز نہیں ہے جب اسلام پر نہیں یعنی ہم کیا ہوتے ہیں جب انبیاء علیہ وسلام بھی جس علاقے میں وہ صحیح معنی میں اسلامی ارکان پر عمل نہ کر پاتے ہوں تو اللہ کا اپنے نبیوں کو حکم دے دیتا ہے کہ یہاں سے ہجرت کر کے آپ فلانے علاقے میں چلے جاؤ تو عام شخص جبکہ نبی کے پاس تو آسمانی طاقت ہوتی ہے وہ تو چند کے بعد پایا پلٹ جانا ہے لیکن پھر بھی ہجرت کا حکم ہو جاتا ہے جب کوئی شخص ان ممالک میں جا کے رہتا ہے دار القفر میں دار الحرف میں اور وہاں اسلامی تشخص پر کما کہ وہ عمل نہیں کر سکتا حکومتی طور پر اس پر پابندیاں ہیں مشکلات ہیں تو مسلمانوں کو ایسے ملک میں رہنے کی اجازت نہیں ہے ہاں اگر کوئی شخص ہجرت ہی نہ کر سکتا ہے وہ اتنا کمزور ہے ضعیف ہے بیمار ہے یا ملک کی قوانین کی ایسی پیچیدگیاں جیسے آج کل آپ سمجھتے ہو ویزا فلان اور یہ اور وہ اسپانسلر منگواؤ اپنے کیا کیا ترتیب تو اس ان مراحل کے لیے تو پھر لمبی عمر کے لمبا پیسہ چاہیے اگر اس طرح وہ کمزور ہے مسلمان ہجرت کرنا چاہتا ہے لیکن اس کے پاس مشکلات ایسی ہیں کہ وہ نہیں کر سکتا تو ٹھیک ہے وہ معذور ہے وہاں رہتا ہے اللہ سے دعا خیر کی مانگتا رہے جب اللہ تعالیٰ سہولت اور آسانی دے دے وہ دارالقفر دار دارالحرب کو چھوڑنا اس پر واجب ہے اور دارالاسلام میں آ جائے ہاں جن بارغروں میں مسلمان اپنی عبادات اور معاملات کی دیگر چیزوں پر آسانی سے عمل کر سکتے ہیں تو وہاں سے ہجرت کرنا واجب نہیں ہے مستحب ضرور ہے اچھی بات ہے اپنے ملکوں میں آتے رہو دارالاسلام میں آتے رہو کیا دارالکفر میں ان کے پاس رہنا اور ان کی چیزوں کو دیکھنا وغیرہ تو یہ دارالکفر دارالحرق دارالاسلام دارالامان یہ میں نے آپ کو باتیں بتائیں اور کب ہجرت واجب ہو جاتی ہے وہ بات آپ کے سامنے آ گئی اور کب ہجرت مستحب ہے کہ جب وہاں اقدار پر عمل وہ کر سکتا ہے اب دوسری بات بتانی ہے کہ سودی لین دین جو کل آپ نے تعریف پڑی ہے سود ہوتا کیا ہے کہ وہ سود ربا ربا الد ربا النسی ربا التفاصل سود نتنی سود اجناس کا یہ سودی لین دین جو ہے یہ کیا مسلم آپس میں مسلم مسلم مسلمان آپس میں دوسرے ایک دوسرے سے کریں تو ناجائز ہے اور کیا مسلمان برقندر کے ساتھ دار محرم کے ساتھ اگر سودی لین دین کریں تو جائز ہے یا ناجائز ہے بات یہ ہے دوستو جو مفتا بھی جمہور علماء اور محدثین کا مسلک ہے وہ یہ کہ سود ناجائز ہے خواہ ہاں، مسلمان آپس میں مسلمان کے ساتھ کریں یا مسلمان کسی اور مذہب کے ساتھ دار القفر کے ساتھ دار الامان کے ساتھ دار الحرب کے ساتھ کرے وہ سود سود ہے ناجائز ہے حرام ہے اور اس سے بچنا ضروری ہے اس پر دلیل سب سے بڑی بات سورہ روم کی پہلی آیت ہے الاسلام میم غلبت الروم فی ادن الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون فی بزع سنین جب یہ آیت نازل ہوئی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ چند سالوں میں مسلمانوں کا غلبہ ہو جائے گا اور رومی یعنی عیسائی مذہب کے لوگ فارسیوں پر غالب آ جائیں گے چند سالوں میں سات سال سال چھ پانچ سال کو کافروں نے مشرقی نے مکہ نے کہا یہ کیا بات ہے یہ اس وقت بات ہوئی تھی جب فارسی رومیوں پر غالب آ گئے تھے ایک فادی کہ رومی یعنی عیسائی پریشان نہ ہو چند سالوں بعد ہم عیسائیوں کو غلبہ فارسیوں کے اوپر دے دیں گے مشرقین مکہ نے کہا کہ یہ ویسے کہتے ہیں مسلمان نہیں ہوگا غلط یہ رومی کمزور ہیں فارسی غالب ہیں شرط لگا دی اور تو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس مشرق کے مشرقین مکہ میں سے ایک کے ساتھ سو روٹوں پر کہ اگر سات آٹھ سالوں میں رومی عیسائی مذہب کے لوگ گھیرے گا وہ غالب آ گئے فارسیوں پر کسرا پر تو میں آپ کو سو اونٹ دوں گا اور اگر وہ نہ آئے اور فارسی ہی غالب رہے دونیوں پر عیسائیوں پر تو پھر ابو بکر نے سو اونٹ دینے ہیں اس مشرق کو جو مکہ میں رہتا ہے لیکن حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی بات سچی ہو گئی اور وہ شخص اپنی شرط کی طرف کے طور پر سو اونٹ لمبا واقعہ سو اونٹ اس نے حضرت بکر صدیق کے حوالے کر دیے حضرت نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں نے یوں شرط لگائی تھی اس عید کے سمجھ کے ساتھ کہ بل سنیم سات سال کو کہتے ہیں وہ ہو جائیں گے غالب عیسائی لوگ فارسیوں پر تو شرط لگائی تھی میں غالب آ گیا میں جیت گیا اور وہ سو اونٹ مجھے دے بھی گیا میرے لیے حلال ہے یا حرام ہے تو آپ نے فرمایا کہ حرام ہے اس کو بس ویسے کسی جگہ پر جا کے صدقہ کر دو جبکہ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ شر یہ دار الاسلام ہے مدینہ طیبہ ہے اور دار الکفر کے ساتھ تھا اس وقت مکہ دار الکفر تھا دار الحرب تھا ان کے ساتھ تھا تو یہ لین دین آپ نے جائز قرار نہیں دیا اس طرح کی ایک دو باتیں اور بھی ہیں انشاءاللہ اب پیر کے دن بات ہوگی کل تو آپ لوگ